جاتا ہے اللہ کے دین کو چھوڑ کر انسان خود کو کتنا ہی کامیاب کیوں نہ سمجھے لیکن حقیقت میں نہ وہ انسانیت کے شرف کا مستحق رکھتا ہے اور نہ ہی اس کو حقیقی عزت ملتی ہے اور یہ بات وہ خود بھی جانتا ہے تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو عظمت اور شرف دیا ہے اس میں ایک بہت بڑی اللہ سبحانہ و ہے کی نعمت جو ہے وہ رزق ہے رزق جس کا محدود سا مفہوم ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ صرف مال و دولت کا نام ہے یا روپے پیسے کا نام ہے کوئی شک نہیں کہ مال مال حلال اور کھانے پینے کی اشیاء اور زندگی میں انسان کے گزر بسر کرنے کے وسائل یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رزق میں شامل ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ پناہ کی ہے اللہ من افری والفقر کہ اللہ میں فقر سے کفر سے طلب کی ہے اور اس کے ساتھ فقر کو ملایا ہے کہ میں فقر سے بھی تیری کرتا ہوں یعنی انسان دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے دوسروں کا محتاج ہو اور انسان کے پاس بنا نہ ہو اس اعتبار سے کہ جو اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے اور وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ فرمایا کہ غنا غنا نفس کہ جنا اصل میں تو نفس کا جنا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی ایسی محبت اور ایسا قرب ہوتا ہے کہ وہ دنیا کا حریص نہیں ہوتا اور اسے اگر سکون ملتا ہے تو اللہ کی کتاب میں ملتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ملتا ہے اس انسان کو اللہ کسی کا محتاج بھی نہیں کرتے اور یقیناً دنیا میں اس کو عزت مل کے رہتی ہے فرمایا وانتم الاعلون ان کن تم تم ہی غالب ہو اگر تم مؤمن ہو ایمان ہو صحیح تو پھر مؤمن مغلوب نہیں ہو سکتا مؤمن صحیح ہو تو کبھی بھی کسی کے سامنے مغلوب نہیں ہو سکتا کسی کے بالمقابل ہمیشہ غالب رہتا ہے اللہ فرصت عطا فرماتے ہیں تو رزق وہ مال کی شکل میں ہو وہ اولاد کی شکل میں ہو وہ عزت کی شکل میں ہو اسی طرح سے وہ دنیا میں انسان کی خوشی کی شکل میں ہو صحت کی شکل میں ہو یہ سب کچھ اللہ کا رزق ہے اور اللہ کی صفت رزاق کے ذریعے جب انسان سوال کرتا ہے تو یہ سب سوال اس میں آ جاتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد بھی ادا فرما اولاد اللہ کا رزق ہے بہت بڑا رزق ہے عزت صلاحیت ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے پاس قوت ہو صلاحیتیں ہوں ذہانت ہو ہنر ہو جیسا کہ اللہ کے رسول نے تفسیر فرمائی ہے لفظ رزق کی تفسیر ہوتی ہے اس حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اللہ اخلاق اخلاقکم کما ارزاقکم کہ اللہ نے جس طرح تمہارے رزق تقسیم کیے ہیں اسی طرح سے تمہارے اخلاق بھی تقسیم کیے ہیں تو اس رزق کے ساتھ انسان کے اخلاق کو ساتھ ملایا ہے اس میں بھی تقسیم موجود ہے صلاحیت کو تو رزق میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں اور سب سے عظیم ترین رزق وہ علم ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس علم کی مثال جسے انسان حاصل تو کرتا ہے لیکن اس کو پھر آگے بیان نہیں کرتا اس کو آگے بیان نہیں کرتا اس کو آگے پہنچاتا نہیں نہ کیا نہیں اسی لیے علماء نے کہا کہ قرآن کریم میں جو آتا ہے نا اما رسکنا فکون کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اس جو کچھ میں ہر طرح کا رزق شامل ہے رسکنا ہو لیکن آج ہم ان تمام اجزاء جو رزق کی قسمیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو مال والا رزق ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ انسان کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے ہر دور میں رہا ہے اور اس دور میں بطور خاص لوگوں کی کل فکر اسی میں بند رہتی ہے صبح شام پیسہ کہاں سے آئے گا خرچ کیسے ہوں گے بل کیسے ادا ہوں گے فیس کیسے ہوگی کھانے پینے کا کیا بنے گا اس سال کا خرچہ اگلے سال کا خرچہ کس طرح سے پورا ہوگا اس مصیبت میں اکثر لوگ گرفتار ہیں اللہ ماشاء اللہ وہ مصیبت جو ہم پر مسلط کر دی گئی ہے مصیبت کسی حد تک تو واقعی ہے اور اس مصیبت کو بڑھانے میں ایک بہت بڑا کردار اس سوچ کا ہے جو مسلمان کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے کہ اسے کیا چاہیے دنیا میں اسے کس درجے کا گھر چاہیے کس درجے کی گاڑی چاہیے کس طرح کا اسٹیٹس چاہیے اس کی مہانہ آمدن کیا ہوگی تو وہ مطمئن اور پرسکون ہوگا ہوتا پھر بھی نہیں ہے یہ چیز ہی ایسی ہے جس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے لیکن اس کے ذہن میں کچھ معیارات مقرر کر دی گئی حوث کو بھی بڑھا دیا گیا ہے یہ سب چیزیں اسی سوچ کا حصہ ہے تو سب سے پہلے مختصر وقت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رزق حاصل کیسے ہو سکتا ہے وہ کون سے اسباب ہیں جن سے انسان کو اللہ و تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں اور وہ کون سی وجہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا رزق بند ہو جاتا ہے اس کو رزق نہیں مل پاتا کسی بھی طرح کا رزق ہو تو سب سے پہلے میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے رزق کا ذکر کیا ہے کھانے پینے کا ذکر کیا ہے اور پھر اپنی صفت رزاقیت کا ذکر فرمایا فرمایا کہ وما خلق الجن والانس الا ليعبدون سب سے پہلی چیز فرمایا کہ جن و انس کو جو میں نے تخلیق کیا ہے تو وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں جب تک سوچ درست نہیں ہوگی نا ادھر دماغ اور دل ان میں وہ صحیح عقیدہ پیدا نہیں ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مطلوب ہے جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے اللہ کی رحمت نہیں اترتی کیونکہ دنیا کے معاملات چلتے ہیں ظاہر پر اور دین کے معاملات کی جو اصل ہے وہ باطل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے ان اللہ علیہ اللہ وہ المان کو ولا کی قلوم وہ امار کو اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے تو جب دل میں وہ عقیدہ پیدا ہو جائے وہ سوچ ہر چیز کے بارے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھائی ہے تو یہ ایک فارمولے کی طرح کام کرتا ہے کہ آپ کو اس کا نتیجہ مل کر رہتا ہے نتیجہ خیر مل کر رہتا ہے جو آپ کو مطلوب ہے سب سے پہلی چیز رزق کے بارے میں اللہ نے ہمیں یہ سکھائی ہے کہ میں نے تمہاری زندگی کا جو مقصد بنایا ہے بتایا ہے وہ مال دولت اور کھانا پینا نہیں ہے ما خلق الجن والانس الا اللہ ما اريد ارید من رزق اور اريد ارید يطعمون میں نہیں چاہتا کہ وہ رزق میں اپنے آپ کو پاگل کر لیں اور نہ وہ مجھے کھلائیں انسان کو یعنی اپنی روٹی روزی کے لیے اس حد تک مصروف نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر سے نماز سے قرآن سے علم سے اور شریعت کے نور سے اس کے حصول سے غافل ہو جائے اللہ نے جا بجا قرآن کریم میں ہمیں دعوت دی ہے حکم دیا ہے قرآن کریم پر غور کرو ہم نے اس کو تدبر کے لیے تفکر کے لیے نازل کیا یہ ہدایت ہے یہ نور ہے اور فرمایا کہ یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ یوت الحکمت میں کثیرہ کہ جس کو یہ نعمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر مال کو خیر کثیر نہیں کہا لیکن اللہ نے دین کو علم کو خیر کثیر کہا اس کی دعوت دی ہے اگر انسان اس سے قافل ہو جائے اس کی نماز با جماعت اگر مرد ہے تو وہ مسجد میں آ کر نہیں پڑھ سکتا ہے زندگی میں اللہ کے ذکر سے اللہ کے دین سے دور ہے دعوت دین سے دور ہے اور اپنے فرائض سے وہ غافل ہے اور پھر وہ اپنے کاروبار میں مشغول ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اس پر اللہ کی رحمت ہے یہ بات غور سے ذرا سنیے گا اگر اس پر اللہ کی رحمت ہے ابھی تک تو اللہ اس کو آزمائیں گے اور مصیبت میں ڈالیں گے تاکہ وہ رجوع کریں اور اگر وہ اللہ کی رحمت سے بلایاز بلّہ کلی طور پر محروم ہو گیا اللہ کا نافرمان بن چکا ہے اور اللہ کو اس کی پرواہ نہیں رہی تو اللہ اس کو اور دے دیں گے یہ بھی اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متین پھر ہم ایسے نافرمانوں کو جو میری نافرمانی اور بغاوت پر اتر آئے ہیں بھول بیٹھے ہیں ہم ان کو دیتے رہیں گے نوازتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ غفلت کا شکار ہو جائیں گے اور کلی طور پر یہ سمجھ لیں گے کہ ہمیں ہر طرح کی مہلت اور نعمت حاصل ہے یہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں یہاں تک کہ ہم ان کو اچانک پکڑ لیں گے اور جس کو اللہ ہلاتا رہے دنیا میں کچھ نہ کچھ تکالیف آتی رہے تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ واپس آ جائے وہ اپنے اللہ کے پاس واپس آ جائے جہاں سے کچھ دور وہ چلا گیا تھا اور یہ مصیبتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا رزق کی جو نعمت ہے یہ صرف مال دولت میں نہیں بلکہ اس میں سکون بھی شامل ہے بہت بڑی نعمت ہے سکون اور اطمینان جو آج کل گھروں میں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے پریشانیاں غم بیماری مصیبتیں اور دیگر طرح اولاد کی نافرمانی ہے اور اس طرح سے بیویوں کو خامدوں کی طرف سے اور خامدوں کو بیویوں کی طرف سے سرکشی اور تکالیف کی شکایتیں ہیں اللہ نے من پر مكان کہ اللہ تمہیں مثال دیتا ہے ایسی بستی کی جو بڑی پرامن تھی پرسکون تھی اور مطمئن تھی ایسا شہر اور اس کو ہر جانب سے رسک آیا کرتا تھا بھی انعام اللہ پھر اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے کفر کیا تو والخوف تو اللہ نے انہیں دو ان پر عذاب مسلط کر دیے ایک بھوک کا اور ایک خوف اور یہ دو خوف ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے موجود بھوک کا اور امن سے دور ہو گئی خوف جان و مال کا عزت کا کوئی شخص معمول نہیں ہے گھر سے نکلتے ہی اس کے خوف لائق ہو جاتا ہے اللہ نے اس کی وجہ بتا دی کفران نعمت ہے نعمتوں کا شکر نہیں ہے اور نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کر کے اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا آنکھ کو اللہ کی اطاعت میں ہاتھوں کو سر کو اور اس طرح جسم کے تمام اعضاء کو دل کو اپنے اللہ کے سامنے متی کر دینا اور عبادات بجا لانا اللہ کے حرام کردہ ہر امر سے بچ جانا اور اللہ نے جس کا حکم دیا ہے اس کو اس کی تعمیر کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا یہ وہ عظیم دولت ہے اللہ جس کو عطا فرما دے اس کا رزق ختم نہیں ہوتا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ پہلی چیز اپنی سوچ بدلو سوچ میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں صبح سے شام تک میری فکر میری سوچ میں کیا رہتا ہے صرف مال و دولت کاروبار اور دنیا کی آسائشیں ان کا حصول بس یہی رہتا ہے یا کوئی اور فکر بھی ہے اللہ کے دین کی فکر ہے اسلام کی قرآن کی علم اور اس نور کو دنیا میں پھیلانے کی کوئی فکر ہے یا نہیں جس کے لیے اثر پیدا کیا گیا جو مقصد تھا یہ سوچنے کی چیزیں ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے اور پھر یہ رزق صرف دنیا تک نہیں بلکہ آخرت میں چلتا ہے فرمایا کہ وہ رزق الکریم اللہ نے بڑا عزت والا رزق دینا ہے اپنے بندوں کو جنت میں اس کے حصول کے حقدار بھی وہی ہوں گے جو دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے پہلی چیز مقصد زندگی اس کو سمجھنا اور وہ اللہ کی عبادت ہے نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے سے قدسی ہے تفرق عبادت اپنا اعظم کا دینا وہ اصل کا فخر حدیث قدسی ہے اللہ کا حکم غور کیجیے اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے تفرق میں تکلف ہے اس عربی کے لفظ میں یعنی تو فارغ ہوگا نہیں تجھے یہی لگے گا کہ میں مصروف ہوں مشغول ہوں لیکن اپنے آپ کو فارغ کر اپنے اوقات میں سے میری عبادت کے لیے ضرور وقت نکال اور زندگی کو مختص کر فرمایا اس کا نتیجہ انعام کیا ہوگا املا فضر کا گنن میں تیرے سینے کو غنی کر دوں اور گنا ہوتا سینے کا ہی ہے وہ اسدہ فقر اور تیرا فقر ختم کر دوں اور اگر تو نے ایسا نہ کیا ملک تو شن میں تیرے ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا دنیا کمانے میں ولن اصل فخر اور تیرا فخر بھی ختم نہیں ہوگا تو اسی مشکل میں اسی خوف میں رہے گا کہ اب ختم ہوا اب ختم ہوا مجھے اور کمانا ہے اور بڑھانا ہے ورنہ میں فقیر ہو جاؤں گا فائنینشیل سیکورٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا فائنینشیل سیکورٹی اس کا تصور دین میں نہیں آئے گا وہ انسان ہو یا ملک ہو اللہ کے قانون بدلا نہیں کرتے اللہ نے قانون ملک کے لیے وہی بیان فرمایا ہے جو انسان کے لیے بیان فرمایا ہے پہلی چیز اللہ کی عبادت اور بندگی اس کو اہمیت دینا اب اس عبادت میں سر فہرست کو کون سی چیز ہے جس سے رزق ملتا ہے آئیے قرآن کی طرف ہر چیز ان شاء اللہ آپ کو میں قرآن اور نبی کریم کی سنت کی روشنی میں بیان کروں گا اپنی کوئی بات نہیں ہے کہ سب سے بڑی وہ چیز جس سے انسان کو رزق کی ضمانت حاصل ہوتی ہے اور گھروں میں برکت آتی ہے اور بسائی و علام اور فقر دور ہو جاتا ہے وہ نماز ہے نماز لیکن نماز سے مراد ہماری والی ٹکروں والی نماز نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ نماز کا قیام ہے گھر میں پورے گھر میں نماز کا ماحول نماز با جماعت خوشو کے ساتھ سنت کے مطابق اس کی ادائیگی ہو جس شخص کو اللہ نے نماز کہ قیام کی توفیق عطا فرما دی اپنی ذات میں اور اپنے گھر والوں میں اس کو اللہ نے نہ صرف یہ کہ رزق دینا ہے بلکہ اللہ نے اس کو رزق اپنی راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دی یقینی بات کہ اس کو اللہ رزق خرچ کرنے کی فی سبیل اللہ اپنے راستے میں اپنا مال لٹانے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے فرمایا کہ ان الانسان خلق کا اذا مسه الشر جزوعا و مسه الخير منوعا الا المصلين انسان جو ہے نا یہ ایسا بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے اذا مسه الشر جزوعا جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ چیز پکار کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ اکڑ جاتا ہے بھول جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ میں کبھی محتاج بھی تھا فرمایا یہ انسان کی عام صفت ہے لیکن اس سے بچا کون ہوا فرمایا المسلین ان نمازیوں کے اللہ علیہ صلاحم دا جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ قائم رکھتے ہیں اور اپنی فرمایا کہ بس اپنا حل مومنون وہ مومن کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ علیہ صلاحی کے رول جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ددین یقین سلا وہ یقین نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور کہیں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون جو نماز قائم کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اللہ کے رحمت اور اس پہ دلیل کیا ہے قرآن کریم کی اللہ فرماتے ہیں فرمایا وقت اہل کا بسفلا کی وہ صبر علیہ لانسو کا رزقا فرمایا کہ اپنے خود تو عمل کرنا ہی ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو یعنی نماز اپنے گھر والوں میں بھی قائم کرو وہ صبر علیہ اور اس پر مسلسل عمل کراتے رہو چھوڑنا نہیں ہے پورا نماز کا نظام قائم کرنا ہے اور نماز سے برا صرف فرضی نماز نہیں ہے نفل بھی اس کے اندر شامل ہے نوافل نماز سے سجدے سے قیام سے محبت کرنا جس گھر میں اللہ کی توفیق سے یہ عمل پیدا ہو جائے جن کو یہ چیز مل جائے کہ اس گھر میں لوگ اللہ کے سامنے قیام رکوع سجود سے محبت کرتے ہوں اپنی نمازوں کی اور نمازوں کے اوقات کی ایک حفاظت کرتے ہوں حافظ علی وال اللہ کے وصلا کے نصفہ اللہ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا رزقا تم سے رسک نہیں مانگتے نحن نرزقک ہم تمہیں رسک دیں گے ہم تمہیں رسک کی نعمت عطا فرمائیں گے حکم کیا دیا ہے کہ نماز پر عمل کر لو نماز کو قائم کر لو بہت بڑا سبب ہے اس کے بعد اور یہ ایسا سبب ہے نماز کا کہ اگر اس نماز میں سستی کی جائے تو رزق مفقود ہونا شروع ہو جاتا ہے بھی ہو غالب ہو غیر عالم ہو محدث ہو عامی ہو کاروباری ہو جب تک وہ مومن ہے مسلمان ہے اگر نماز میں سستی اور کوتاہی کرتا ہے نماز ادا کرنے میں نہیں کہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے کیونکہ نماز نہ پڑھنا اس کو اللہ رسول نے فرمایا کہ جو نماز جان بھول کر بوجھ کر چھوڑتا ہے اس نے کفر کیا ہے اور فرمایا کہ بین العبد و بین القفر و شر کی طرف استعلہ کہ بندے اور کفر و شر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے نماز میں کوتا ہی کہ اس کو اہمیت نہ دینا تقبیرات فوت ہو جاتی ہے رکعات نکل جاتی ہے نماز باجماعت کا شوق اور رغبت وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے اپنے وقت سے بے وقت کرنا یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے جو خلون عن وقتی ہے جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے اور نماز کے اندر خوشی و خزو میں کمی ہے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قرآن کا فیصلہ ہے نا قانون ہے فرمایا وہ مومن کامیاب ہو گئے فلاح مل گئی ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور دنیا میں مومن مفلح فلاح والا مومن کون ہے جس کو اللہ نے عزت دی ہے دین کی بنا پر جو کسی کا محتاج بھی نہیں ہے جس کو اللہ نے شرف دیا ہے اس کو اللہ نے رتبہ اور مقام دیا ہے فرمایا وہ کون سا مومن ہے یہ نہیں فرمایا جو نماز پڑھتا ہے فرمایا اللہ فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خوشبو اختیار کرتے ہیں اور خوشبو کیا ہوتا ہے اس کے دو جز ہیں خوش خوشو ایک اطمینان اور سکون نماز میں اطمینان اگر قیام کرتا ہے تو پورے اطمینان سے قیام کرے اگر رکوع ہے تو بالکل مطمئن ہے رکوع کے اندر جلدی نہیں ہے اور تحمل سے اطمینان سے تقبیرات کو تصویرات کو ادا کرتا ہے دوسری چیز خوشبو کے اندر وہ آجزی ہے اللہ کے سامنے انسان کے قلب و نگاہ کا جھکا ہونا اور اس پر اللہ کا اثر اس کے جلال کا اثر ظاہر ہو اس کے دل پر اس کے جسم پر یہ خوشبو اور ایک شخص جس نے آ کر نماز پڑھی بار بار نماز پڑھتا پھر جاتا پھر نماز پڑھتا پھر آتا تو اللہ کے رسول فرماتے جی کسلی فن کا لم مسل دوبارہ جا نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھتا اللہ کے رسول فرماتے تو نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ پھر اس کو اللہ کے رسول نے سکھایا اور فرمایا کہ تم نماز جب پڑھے تو اطمینان سے پڑھ یعنی خوشبو کو اختیار کر پھر یہ نماز نماز بنتی ہے یہ نماز جس کو مل جائے آج سے آزما کر دیکھ لیجیے یہ نسخہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اپنے عیال کو اور خود اپنی ذات پر اپنے کاروبار پر ہر چیز پر اپنی تجارت پر کسی بھی کام پر کسی میٹنگ پر کسی محفل مجلس پر کسی دعوت پر نماز کو اس کے اوقات کو نماز باجماعت کو فوقیت دے کر دیکھیں اس کو اہمیت دے کر دیکھیں بہت بڑی ڈیل ہو رہی ہے جی بہت اہم کوئی کسٹمر آیا ہوا ہے اور بہت اہم موقع ہے اہم میٹنگ ہے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے چھوڑ دے نماز کی حفاظت کرے نماز کو اہمیت دے اس کو فوقیت دے پھر دیکھیے اللہ کیسے آپ کو رزق دیتا ہے لا نسلو کا رسک نہ فنون کو ہم دیں گے رسک اللہ کہتا ہے اور رسک دینا کس نے ہے اسی نے دینا ہے نا اس کے سوا کون دے سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں رسک دوں گا اور رسک میں اس کے رسک میں سب کچھ شامل ہے ہم تو صرف شاید مالا دولت مانتے ہوں گے اس کے رسک میں جامعیت ہے ہر طرح کا رسک شامل ہے نلو کا رشقہ نہ کھڑوں اس کے بعد تیسرا بڑا سبب وہ تقوا ہے تقوا فرمایا کہ بھائی یہ جان ہے مخرجہ لاسل فرمایا جو اللہ سے ڈر جاتا ہے منتقلہ یا جوہ الح مخراجا من جو بھی ڈر گیا اللہ اللہ کے لیے کسی کی جاؤ حشمت مال دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک تقوا اہم ان کو فرمایا کہ من اللہ جو اللہ سے ڈر گیا یا جو اللہ مخراجا لوگ پریشان ہیں کہ جی پریشانی بہت ہے فلاں مسئلہ بن گیا ہے نکلنے کی کوئی شبیل نہیں ہے اور پھر علماء کے پاس آتے ہیں اور لمبے لمبے وظیفے دریافت کرتے ہیں کتنی بار پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے کون سی تصویر کرنی ہے کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ذکر میں تو خیر ہے لیکن وہ تب ملتی ہے جب ان رکاوٹوں کو دور نہیں کریں گے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے جو اللہ کی اصولوں کے مطابق جو رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں ان کو دور نہیں کیا گیا ہے تو رزق کیسے آئے گا تصویر پر دانوں کو پھیرنے سے اور زبان سے سفر اللہ سفر اللہ سبحان اللہ کرنے سے رزق نہیں ملتا کہ اللہ کو وہ انسان مطلوب ہے جو اللہ کے قوانین کو سمجھنے والا ان پر ان کی تعمیر کرنے والا فرمایا کہ تقوی سیاست لو میں ہوں پریشانی ہو دنیا کا کوئی بھی غم مصیبت ہو فرمایا جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیں گے وہ دکھ بن اور اللہ اس کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا سبحان اللہ یہاں سے اس کو توقع بھی نہیں ہوگی کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا یہ بھی ایک جگہ تھی جہاں سے مجھے رزق مل سکتا تھا میں یہ تفلار یا جو اللہ مکر وَيَرْزُقْهُ من حيث لا يحتسب اور اسی طرح سے فرمایا یہ تقوا تقوا کیا چیز ہے تقوا یہ ہے کہ ہر وقت اس بات کا احساس زندہ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ہر بات کو وہ سن رہا ہے اور میری ہر بات ہر عمل لکھا جا رہا ہے اس کے ہاں اور قیامت کے روز اس کو پیش کیا جائے گا اور میرا حساب لیا جائے گا تو میں نے اللہ کے اس یہ مراقبہ جو تصور ہے اللہ ذہن میں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ میں کرتا ہوں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے تو یہ شخص اپنے قول اپنے فعل اپنی آنکھ اپنے کان اپنے پاؤں اپنے ہاتھ اپنے دل ہر چیز میں احتیاط کرے گا اور یہ سوچ اس کے شامل حال رہے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے یہ تخوا ہے ڈر ڈر کے چلے اللہ کی اللہ ہو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تصور ہو اور وہ اس کے دل سے محب نہ ہو اللہ کی یاد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا وہ اما مقام رب و نفس انیل ہوا جنما ہوا فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اپنی بری خواہشات سے روک دیا ان پر قابو پا لیا لیکن قابو پانے والی قوت کہاں سے ملتی ہے وہ اما من خاف مقام اور رب بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے کر دیا کہ مجھے کھڑا ہونا ہے اس کے سامنے پیش ہونا ہے اس کی عدالت میں جانا ہے اس نے سوال کرنا ہے میں کیا جواب دوں گا اگر اس نے مجھ سے کہہ دیا کدا و کدا و لیما کیوں کیا تھا اللہ کے کیوں کا جواب ہے وہ تو ظاہر و باطن کو جانتا ہے اس نے جلد کو بلوا دینا ہے ہاتھوں نے بولنا ہے اور انہوں نے گواہی دینا شروع کر دینی ہے ہر چیز گواہی دے گی زبان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گی جسم زبان کے خلاف بولے گا کہ اللہ یہ تو جھوٹ بولتی ہے میں نے یہ بھی کیا تھا یہ بھی کیا تھا وہاں کیسے چھپاؤ گے دنیا میں چھپانے کے ہزار طریقے ہیں دنیا قوانین میں ایسے ہزار خال خلا ہوتے ہیں کہ ان کو آرام سے استعمال کرتے رہتے ہیں لوگ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عدالت میں جو عدل ہے اور جو وہاں پر موازین الفس انصاف کے جو ترازو قائم کیے جانے ہیں ان میں انصاف ہونا ہے واقعی انصاف ہونا ہے عدل ہونا ہے اور کیسا عدل ہے فرمایا عمل مثقال ضرورت ان خیرا ہمیں یہ حمل مسقال ضرورت ان شر ایک ذرہ اگر خیر کا ہوگا اس کو نظر آتا ہوگا دیکھتا ہوگا اور ایک ذرہ شر کا بھی اس کو نظر آتا ہوگا سب کچھ معلوم ہو جائے گا یہ تصور یہ اگر ذہن میں بحال رہے انسان اللہ کا خوف رہے اور جب اسے کہا جائے نا اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ تو اس کے دل میں اس کی ایک اثر اور حیبت پیدا ہو ایک محدث کے بارے میں آتا ہے بہت بڑے محدث گزرے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کسی سے ان کا کسی بات پر اختلاف ہو گیا اب قطع نظر اس بات سے کہ وہ حق پر تھے حق پر نہیں تھے بات ہو رہی تھی تو اس شخص نے اپنی بات کے دوران کہہ دیا اللہ جیسے کہ لوگوں کا آج کل ہم بھی کہہ رہے اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ کا نام تو زبان پر بہت ہوتا ہے دل میں ہو یا نہ ہو جب جھگڑے ہوتے ہیں نا کاروباری ہو یا خاندانی ہو تو اللہ قرآن حلف قسمیں یہ بہت مسلمان کی زبان پر آ جاتے ہیں فوراً سب سے پہلے انہی کو استعمال کیا جاتا ہے اس نے کہا اللہ وہ اپنا سب کچھ بھول کر کہ میرا اختلاف کیا ہے آواز کیا ہے زمین پر لیٹ گئے اور اپنی گال کو اپنے سر کو زمین سے لگا دیا کہ ہاں میں اللہ ڈرتا ہوں یہ کلمہ ایسا ہے کہ اس کے بعد مسلمان بے بس ہو جاتا ہے اگر حقیقت مؤمن ہو دل میں ایمان ہو اسے اور کچھ سمجھ نہیں آتا کوئی سے کشی باقی نہیں رہتی انتقل اللہ سے ڈر جاؤ اللہ نے قرآن نے فرمایا اسی کلمے کا ذکر فرمایا فرمایا کہ یہ اس کے بالمقابل جو مومن ہے نا اس کے بالمقابل ایک فاسد شخص ہوتا ہے فاسد سرکش اتق اللہ سورہ بقرہ میں فرمایا جب اس سے کہا جائے نا اتق اللہ سے ڈر جاؤزت العزت بالاسم فحسبه جهنم ولا بئس فخت فحسبه جہنم ولا بئس اسلم فرمایا جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈر جاؤ تو وہ گناہ پر اڑ جاتا ہے اور گناہ پر ڈٹنے کو اپنی عزت خیال کرتا ہے فرمایا یہ جہنمی شخص ہے یہ اہل جہنم کی صفت ہے مومن اتق اللہ پر سرتابی نہیں کر سکتا تقوا اور جس کو یہ صفت مل جائے آئے کی یہ مشکل بات نہیں ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے انسان نے صرف کوشش کرنی ہے آپ شاید یہ ذہن میں سوچیں کہ پتا نہیں یہ مشکل مشکل باتیں ہیں یہ کمال کس کو حاصل ہوتا ہے کمال کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے اللہ نے ہم سے جو طلب کیا ہے وہ ہماری کوشش اور محنت طلب کی ہے نتیجہ اس نے دینا ہے اس کا یہ وعدہ ہے وہ کہتا ہے کہ ولجی نے جہاں دین نہ تو میری طرف بڑھنے کی کوشش کرو میں تمہارے لیے کئی راستے کھول دوں گا فرما کے نتانی یم شی ہوں ہر پلا میرے پاس جو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے دنیا میں ہمیں رزلٹ یا نفع ملنے کی امید ہو یا نہ ہو محنت بہت ہے دن رات کی کھپت ہے اللہ کہتے ہیں میری طرف بڑھو ایک قدم بڑھو گے میں دس قدم بڑھتا ہوں اللہ تو منتظر ہے اس لیے جو شخص کوشش کرتا ہے ان سوچ کو ذہن میں رکھ کر جو میں بیان کر رہا ہوں تقوا نماز آج سے فیصلہ کر لے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ توفیق عطا فرما اور اسی طرح سے ایک بہت بڑے ایس بن عبد السلام امت کے ایما میں سے ایک امام گزرے ہیں انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا اللہ کے بغیر تو اللہ تک وہ اللہ کے بغیر کیسے پہنچ سکتا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی اس کو اللہ کی مدد لی چاہیے اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے جیسے کہ اللہ کا رسول ہے مانگنا کہ اللہ آج نفسی تقوا اللہ میرے نفس کو تقوا عطا فرما دے کیا تقوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوا کس سے مانگتے ہیں اللہ رب وزکی ہے خیر منزکا اس کے بعد پھر توکل ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے بلکہ یہ عقیدے اور ایمان کی بنیاد ہے تبکل ایجا کا ابدو اور ایجا کا نسخہ ہر نمازیں پڑھتے ہیں کئی کی رکاب میں پڑھتے ہیں بار بار ایجا کا ابدو اور ایجا کا نسخہ ایجا کا نابود کیا ہے عبادت اور ایجا کا نستا کیا ہے توکل ہے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کرتے ہیں ایجا کا نسخہ اللہ نے اس کی عبادت کے ساتھ توکل کو ملایا فعبد ہو وہ عالم ہو عبادت کرو اسی کی اور توکل اسی پر کرنا ہے کیونکہ توکل کے بغیر عبادت نہیں ہے اور عبادت صحیح کے بغیر توکل کا وجود نہیں ہے جو صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہے اس میں توکل بھی پیدا ہوتا ہے یقینا اور توکل کیا چیز ہے توکل یہ ہے کہ انسان کو اس پر نہ صرف یہ کہ یقین ہو کہ میرا سب کچھ میرے اللہ کے پاس ہے رزق بھی عزت بھی دلت بھی شفا بیماری اور جو بھی نعمتیں ہیں میں جو بھی نعمت دنیا و آخرت کی کوئی ہو سکتی ہے وہ کس کے پاس اللہ الحمد للہ رب العالمین رب العالمین کون ہوتا ہے جو سب نعمتوں کا تنہا مالک ہوتا کوئی اس کا شہید نہیں پھر یہ وہ شخص ہے جو نہ تو کسی سے ڈرتا ہے نہ چاپلوسی کرتا ہے نہ دنیا کی محبت اور خوف میں جھوٹ بولتا ہے خیانت کرتا ہے شرک کرتا ہے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کا ہو اس کے دل اور ذہن میں اللہ رب العزت کی عظمت اور محبت ہے صرف اور اسی پر توقل ہے فرمایا میں یہ توقل اللہ فہو خشب جو اللہ پر توقل کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے جس کو اللہ کافی ہو جائے اس کی ضروریات کے لیے اسے کسی اور کی ضرورت رہتی نہیں رہتی اسے کسی کی ضرورت نہیں میں یہ توقع حال اللہ کہ وہ حسب اور نبی کریم نے اپنے صحابہ کو یہی سکھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تربیت فرمائی اسی انداز پر وہ مانگا نہیں کرتے تھے توقل کیا کرتے تھے مشکلات اور مسائل کے باوجود اللہ سے مایوس نہیں ہوا کرتے تبکل کیا کرتے کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے وہی آتا فرمائے گا ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص ایک صحابی اپنے گھر میں داخل ہوئے ان کی حلیہ نے کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے نہ آٹا ہے نہ کچھ سالن ہے نہ کچھ اور ہے تو وہ کسی کے پاس مانگنے نہیں گئے کسی دوست کے پاس یا کسی اور کے پاس نہیں جنگل میں نکل گئے اللہ کے سامنے روتے ہوں گے لڑاتے ہوں گے اور ان کی بیوی واپس آئی اس نے دیکھا کہ تندور بھرا ہوا ہے اور وہ چکی وہ چلنا شروع ہو گئی اور آٹا بھی ان کو ملنا شروع ہو گیا اور چکی کو بہت چل رہی ہے سبحان اللہ اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے گھروں کے برتن بھر گئے ہیں واپس آئے پوچھا کہ کیا کچھ دیکھا ہے وہ کہنے کہ جی اللہ کا رزق اور پھر اس نے اس چکی کا پاٹ اٹھا لیا پاٹ اٹھایا تو وہ چٹکی گھومنا جو ہے بند ہو گئی جب اللہ کے رسول کو علم ہوا تو آپ نے تدور الى يوم نہ اگر وہ چکی کا پاٹ نہ اٹھاتی تو قیامت تک وہ گھومتی رہتی اور اللہ کا رزق ختم نہیں ہونا میرے بھائیوں رکاوٹیں دور کر لو رکاوٹیں مصیبتیں جو ہے نا وہ صرف رکاوٹوں کی وجہ سے آتی ہیں ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کہتا ہے نا اللہ عمر زخمی اللہ مجھے رزق دے دے اللہ اسے رزق کی ضمانت دیتا ہے دے صحیح حدیث میں ہے کہ جو کہتا ہے اللہ عمر زخنی اللہ مجھے رزق دے دے اللہ کہتا ہے میں نے اس کی ضمانت دی کہ میں اس کو رزق دے دوں لیکن رکاوٹ ہے مصیبت ہے ہمارے یہ جو گناہ ہے نا میں سستی عقیدہ کی خرابی اور حرام و حلال کا فرق نہ کرنا اللہ کی عبادات سے دور رہنا اور اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر دین کو چھوڑ دینا یہ وہ عذاب اور مصیبتیں ہیں جو رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں جو اللہ کی رحمت میں اور ہمارے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور ہر شخص جانتا ہے ہر شخص بہت بات سناتے ہیں علماء جمعے کے خطبات دروس کتنے ہوتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کم از کم اس معاشرے میں اور اس ملک کے اندر کے لوگ آتے ہیں انہیں سب کچھ سننے کو مل جاتا ہے حق بھی سننے کو مل جاتا ہے حق کو تلاش کرتا ہے وہ حق تک پہنچ جاتا ہے علماء کو سنتا ہے اللہ نے قرآن و سنت میں کشش رکھی ہے جو حق ہے اس کی حقانیت میں کشش ہے اس تک پہنچ جاتا ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ صحیح اسباب کیا ہیں رکاوٹیں کیا ہیں وہ صحابہ کرام کے اندر وہ رکاوٹیں نہیں تھیں وہ متقی تھے وہ نمازوں سے محبت کرنے والے نمازوں کی حفاظت کرنے والے تھے ان کا اللہ پر تبقل تھا وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں گیا اور ایک شخص کو اللہ کے رسول نے یہ نصیحت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قل اب دیکھیے یہ دعا ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں پڑھتے ہیں تقریباً فرمایا قل تو یہ کہا کر اللہ مرزق اللہ مغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی چار کلمات ہیں ضرور دعائیاں ہیں اغفر لي وارحمني وعافني فر لی فرمایا چار کلمات کہہ لیا کر صحیح مسلم کی روایت ہے فرمایا کہ سرچ میں اللہ کا دنیا کا و آخرت اللہ تیرے لیے دنیا و آخرت دونوں کی خیر جمع کر دے اللہ کے بعد موجود ہے لیکن جب ہم ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں توجہ نہیں ہوتی رکاوٹیں دور نہیں کرتے گھروں سے جو معصیت ہے اللہ کے نافرمانی کی آوازیں ہیں اور ہمارے اپنے معاملات میں جو کوتا ہے نماز میں قرآن میں تدبر نہیں قرآن تو ہی نہیں ہے ہمارے پاس ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کی خیر اور نعمت اور نور اس کتاب میں رکھا ہے جو اس کتاب کو چھوڑتا ہے وہ مصیبتوں میں گرفتار ہو کر رہتا ہے مسلمان ہو سکے ہاں کافر نے تو چھوڑا ہی ہوا ہے فرما کتاب اللہ شروع یہاں سے ہوتی ہے انہیں وہ سب تفریح ملتی ہے جو قرآن سے تمسک کرتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے کتنے لوگ ہیں ایمانداری سے بتائیے جو رات کو بیٹھ کر کم از کم ایک آیت پڑھتے ہوں اللہ کے قرآن کی کہ اللہ ہم صرف ایک آیت ہمارے پاس وقت نہیں بہت مصروف ہیں ہم اپنے دنیاوی معاملات میں چلو ایک آیت قرآن کی پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے اللہ نے اگر دعوت دی بار بار کا ملک یہ سر قرآن ذکری پہل میں مدکر اور کوئی ہے قرآن میں غور کرنے والا اور فرمایا اس پر غور کرو افلا القرآن ام علا قلوب اقفالوها یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں قرآن دعوت دیتا ہے بار بار ایک صرف اللہ کی رضا کے لیے الگ ہو کر بیٹھ جائیں اپنے خاندانی معاملات مصروفیات محفلوں سے مجلسوں سے کہ نہیں یہ اللہ کا وقت ہے میں نے اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے اس نے مجھے خطاب کیا یا ایو النا یا ایو الناس افسوس کی بات ہے ہم مسلمان اپنی کتاب نہیں جانتے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ہر چیز کے لیے وقت ہے الحمد للہ تعالیٰ اسی مسجد میں اللہ کا شکر ہے اللہ کی رحمت سے دروس ہوتے ہیں تفسیر کے سورت البقرہ ہم نے سورت الرمضان میں شروع کیا تھا سورہ فرقان سے پھر اس کے بعد سورت الرحمان پھر اس کے بعد سورت النور یہ الحمد للہ تعالیٰ ہم نے ان کی تفسیر مکمل کی مختصر اور اب سورت البقرہ کا آغاز ہے اور ہمارا یہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ یہ امید کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پہلی جو سات لمبی صورتیں ہیں اصب و طوال وہ مکمل کریں گے جو تقریباً دس پارے بنتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ان سات لمبی صورتوں کو سمجھ لیتا ہے ان کو پڑھتا ہے ان کو حاصل کرتا ہے ان کے علم کو فرمایا کہ وہ حبر وہ اس امت کا بہت بڑا عالم ہے سبحان اللہ اس میں احکامات ہیں اس میں نور ہے یہ ہے رزق کا وہ سبب تو صحابہ کرام ان سے محبت کرتے تھے ابو ریرا کہتے ہیں کہ میں کئی کئی دن بھوکا تین تین دن تک بھوکا رہتا یہاں تک کہ پیٹ اتنا اندر دھس جاتا کہ میدا میدے کو کاٹنا شروع کر دیتا تکلیف کی بنا پر تو اس بنا پر پھر وہ اوندھا ہو کر زمین پر لیٹ جاتے تاکہ زمین میں وہ جو تکلیف ہے ان کے پیٹ میں وہ کم ہو جائے لیکن اللہ کے رسول کی مجلس نہ چھوڑتے مسجد نبی نہ چھوڑتے تاکہ آپ کی حدیث کو حفظ کر لیں ان کو یاد کر لیں اور آج امت تک پہنچایا انہوں نے تو اس طرح سے قربانیاں دی ہیں چلو ہم کچھ تو احساس کریں کچھ تو خیال کریں کہ ہمارا بھی کوئی حق ہے بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی مساجد میں آنا پسند کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں میں آنا نماز کے لیے نہیں آتے اس کے علاوہ تو آنا بہت دور کی بات ہے کہ تھوڑا سا وقت نکالے اور صرف اس لیے اللہ کے مسجد میں جائیں گے ہم نے قرآن سننا ہے علم پڑھنا ہے اللہ کے گھروں سے نور ملتا ہے نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ایک حدیث سن لیجیے وقت بھی ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے کتنی بشارتیں ہیں صرف ایک عمل کرنے سے فرمایا کہ من کانا المسجد لہو بیسن فرمایا کہ جس کے لیے مسجد جو ہے گھر بن جائے یعنی جو مسجد سے اس طرح محبت کرنے لگے اس میں ٹھہرنا جیسے اپنے گھر میں سکون محسوس کرتا ہے جو اس مسجد کو اپنا گھر بنا لے تو کیا ہوگا فرمایا تکفل اللہ لہو اللہ نے اس کی دو تین چیزوں کی ضمانت لی ہے وہ کیا ہے فرمایا کہ اللہ اس کو روح اور رحمت دے روح کیا ہو سکے اللہ کی ایسی رحمت اور کشادگی ہے جو ہر طرح کی مشکل کو مصیبتوں کو ختم کر دیتی ہے دنیا کی بھی اور موت کا غم موت کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے فروخ ان و ریحان ان و جنت و نعیم اس کو اللہ کی طرح سے روح ریحان خوشبوئیں اور انسان کی جو فرق اور خوشادگی ہے اطمینان ہے سکون ہے رزق اور رحمت فرما اللہ نے اس سے اس کی ضمانت لے لی ہے جو اللہ کی مساجد میں آ کر بیٹھتا ہے وقت گزارتا ہے اللہ کی محبت میں اپنے کاروبار گھروں کو چھوڑ کر اور فرمایا کہ یہ مرد ہوتے ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں رجال سورہ نور میں فرمایا کہ وہ مرد ہوتے ہیں ہر بندے کے بس کی یہ بات نہیں ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ فرمایا یہ وہ مرد ہوتے ہیں جن کو اللہ کا اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے زکوۃ ادا کرنے سے تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کر سکتی نور کی آیت ہے اور اس سے پہلے ذکر ہے مسجد کا اللہ کے گھروں کا ذکر فرمایا ان گھروں میں کون آتا ہے فرمایا وہ اصل مرد ہوتے ہیں رجال تجارہ انہیں غافل نہیں کرتی ان کی تجارت بلا بے نہ خرید و و فروخت اللہ خریدو کرو سلا تو غور فرمائیے یہ وہ مجالس ہم کہتے ہیں وقت ضائع ہوتا ہے کون جائے وہاں پر گھنٹہ جا کر بیٹھے ہم نے تین دن رکھے ہیں اور تین دن کے لیے بھی آنا بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ تفریح کے ساتھ فرماتا ہے ناگوار گزرتا ہے اکثر لوگوں کو مشکل ہوتی ہے ان کے لیے وقت ضائع ہوتا ہے کون جائے بار کا نقصان گھر کے معاملات ہیں اور بھائی تمہارے معاملات کس نے حل کرنے ہیں کسی رحمت سے حل ہونے ہیں تم نے حل کر لینے ہیں تمہاری محنت سے کیا ہونا ہے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا ابن عباس کو کہ بیٹا یہ بات یاد رکھ لے اگر پوری امت اکٹھی ہو کر آ جائے کہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے اللہ نے جو لکھا ہے اس کے سوا کر کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائے اللہ یہ کا وشی کہ تجھے کسی کہ تجھے فائدہ پہنچا دے تو فرمایا کہ تجھے کسی شہر سے فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر وہ کا جو اللہ تجھے عطا کرنا ہے تو اللہ کی رحمت ہے اللہ نے دور کرنا ہے اللہ چاہے تو آپ کی بیس سال کی مشکل ایک سیکنڈ میں حل ہو جائے لیکن وہ ایک سیکنڈ کب ملتا ہے جب انسان کی توجہ دنیا کے وسائل سے اور مصیبتوں سے اور بڑی بڑی شخصیات کی خوشامد اور رشوت سے ہٹ کر اللہ کے دربار پر لگ جاتی ہے انہوں نے کیا کرنا ہے یہ میری طرح بے بس اللہ کے غلام ہیں بندے ہیں اور اللہ سے رجوع کرتا ہے مسجد میں آتا ہے جھکتا ہے گرتا ہے گڑ ہے اللہ راستہ سب دیتا ہے صحابہ کرام میں یہ ایمان تھا یہ تبکل تھا ان کا یہ عقیدہ ان کا یہ عمل تھا اس لیے مختصر دعائیں اللہ کے رسول نے ایسی ایسی جامع دعائیں سکھلائی ہیں بہت سی دعائیں ہیں میں نے بھی ایک یہ دو سے ہیں ہیں کے ساتھ ایک اکیلی یہ دعا میں نے عرض کیا اللہ مرزقنی تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب مسلمان اور جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا کہ مسلمان یہ کہتا ہے یہ مومن یہ کہتا ہے اس سے مراد وہ مومن ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مطلوب ہے مرضی والا مومن نہیں ہے جب وہ کہتا ہے اللہ مرزقنی تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو رسک دینے کا وعدہ کر دیا ہے میں دوں گا اس کو اسی طرح سے اللہ کے رسول نے دعا سکھائی بلکہ آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ جب بھی رات کو اپنے بستر پر تشریف لاتے یہ دعا ضرور پڑھ لیتے آپ بھی یاد کر لیجیے اور پڑھیے اس دعا کو ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ تو صبح کو انشاءاللہ فجر کی نماز مسجد میں جا کر تدبیر کے ساتھ پڑھوں گا اور رات کو اللہ کی تفیق سے ہجو کے لیے کھڑا ہوں گا نوافل ادا کروں گا قرآن کی تلاوت کروں گا دن میں اور اگر موقع ملا کوشش کریں کہ السلام بھی ادا کر سکے تو کریں کرے اللہ کو یاد رکھے اپنے دل میں اس کو اہمیت دے اور رات کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سو جائیں دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے ہوتی ہیں جتنے ہم پریشان حال ہیں مجھ سمے سب کے لیے اللہ راستے کھول سکتا ہے ان کو کھول لیتا ہے اسے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے وعدے ہیں امن اصدق من اللہ حجیسہ امن اصدق من اللہ قیلا اللہ کی سچا کون ہو سکتا ہے بڑھ کر اس کے بعدوں میں تو اللہ کے رسول جب اپنے بستر پر تشریف لاتے رات کے تو یہ دعا پڑھتے اللہ رب السماوات السبع ورب الارض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر اس کے آخر میں سوال یہ ہے کہ اللہ میرا قرض ادا کر دے اور مجھے فقر سے نجات دے دے یہ دعا اللہ نے رسول نے سکھائی ہے یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے روایت ہے یہ دعا آپ اپنے بستر پر تشریف لاتے یہ دعا پڑھ لیا کرتے اس کو معمول بنا لیں یہ چند دعائیں ہی کر لیں یقین اور اعتقاد کے ساتھ ہو رحمت آ جائے گی مشکلات ختم ہو جائیں گی اللہ فخر اور اس کا خوف بھی ختم کر دے گا لیکن سب سے پہلی وہ چیز میں نے عرض کی شروع میں یہ تمام دعائیں اور ان کی برکات کا حصول تب ممکن ہے جب دل اور سوچ میں اللہ کی محبت آ جائے اس کی اہمیت آ جائے اس کی عبادت کا صحیح تصور آ جائے عقیدے میں شرک نہ ہو توحید ہو توکل ہو خالص اللہ اور سنت کی اتباع ہو نماز کی محبت ہو گھروں میں نماز کا قیام ہو قرآن کی تلاوت کا معمول ہو قرآن پر تدبر کرنا غور کرنا خود بھی اپنے بیوی بچوں کو قرآن کی طرف دعوت دینا قرآن سمجھیے پڑھیے اس پر غور کریں اس کے بارے میں بات کرنا اللہ کی ہدایت کو قرآن کے ذریعے تلاش کرنا ذالک لا فی سراپا ہدایت ہے وہ کتاب قد جاءکم من ربکم وشفاء لما فی الصدور بہود اور احمد فرمایا یہ شفا بھی ہے تمہارے لیے اور مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے سب کچھ ہے اس کتاب کے اندر سب کچھ ہے تمسو کر لیں پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ شاء آپ کی دعائیں کس طرح رنگ لاتی ہیں کس طرح اللہ کی رحمت کے دروازے آپ پر کھلتے ہیں فرمایا ولو ان اہل یہی اللہ کا قانون ملک کے لیے چلتا ہے امت کے لیے چلتا ہے قرآن میں فرمایا ولو ان اہل آمنوا وقت اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور اخبہ اختیار کر لے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض تو ہم زمین و آسمان سے ان کے لیے اپنی رحمت و برکات کے دروازے دیں گے اللہ کا وعدہ ہے ایمان اور تخوا یہ چیزیں بنیاد ہیں اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں انہیں اپنانے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں قرآن کریم کے نور سے جو ہے وہ روشنی حاصل کرنے اور نمازوں کو اپنے گھروں میں معاشرے میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس خیر اور دعوت کو امت میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اب اللہ تعالیٰ توفیق اور